بے شک اللہ آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم رکھتا ہے بے شک وہ سینوں میں چھپی ہوئی باتوں کو خوب جانتا ہے